مهتعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم ترقهم وأفئدتهم هواء وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في صحيح الظلم ظلمات يوم القيامة وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يرضيه عن ربه تبارك وتعالى یا عبادی انی حرمت الظلم على نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالم الى آخر الحدیث رواه الامام مسلم فی صحیح محترم حضرات اللہ سبحانہ و تعالی کا بھی حسن احسان ہے کہ اس نے آج پہلی مرتبہ شیخ پور ہاوڑا کلکتہ کی مقامی جمیت کے زیر انتظام شیخ پور کی چھوٹی سی جامع مسجد میں پہلی مرتبہ آپ سے مخاطب ہونے کا اللہ نے شرف بخشا اللہ سبحانہ و تعالی اس حاضری کو اپنی رضا و شیریزی کے لیے قبول فرمائے اور ہم سب لوگوں کو اپنے فضل سے ان لوگوں میں شمار کرے جو اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ کر قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں ان آیاتوں کی سمجھ حاصل کرتے ہیں یجر کتاب اللہ میں کتا رسین اور تین ابھی قرآن کی آئتیں کی تلاوت کرتے ہیں اس کا درج لیتے ہیں ایسی مجلس میں بیٹھنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی مجلس میں اس سے بہتر مجلس میں مریضوں کے درمیان ان کا تذکرہ کرتا ہے ان پر صوبوں میں اطمینان کا نظور فرماتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ایسی مجلس کو اپنے گھیرے میں لے لو اللہ تعالیٰ خوش نصیب لوگوں میں ہمارا کرتا ہے اس سے قبل غالباً ایک یا دو مرتبہ سالہ پہلے کوئی پندرہ اٹھارہ سال پہلے غالباً دو مرتبہ اگر حادثہ خطا نہ کرتا ہو تو شیخ پور میں حاضری کا موقع ملا ہے تب ہم نے اسٹیج پہ لوگوں کو خطاب کیا تھا سڑک پر اسٹیج بنایا گیا تھا اور ماشاء اللہ بہت بڑی تعداد ہمارے سامنے حاضرین اور سامعین کی تھی ابھی جیسے کہ ارانسر صاحب نے بتایا کہ حالات اس کی اجازت نہیں دیتے تھے اور باقاعدہ کسی بڑے جلسے کا اہتمام بھی نہیں تھا اور میں اس حیثیت سے یہاں بدو بھی نہیں میں اپنے علاج کے سلسلے میں آیا اس موقع کا فائدہ اٹھا کر یہاں کی جمعیت کے فعال ذمہ داروں نے مجھ سے ایک درد کا مطالبہ کیا تو میں نے حامی بھر دی اور خاص کر اس لیے بھی کہ میرے عزیز شاگرد حادث مقوی باقرتا سر بھی یہاں رہتے ہیں اور اس لیے بھی کہ ہمارے عزیز مولوی ریاض اصلی صاحب بھی اس کی محلے کے باشندے ہیں اور وہ ہمارے دربھنگے میں میرے عزیز شاگردوں میں ہوا کرتے تھے تو یہ سب وجوہات ہو گئی کہ میں نے اللہ الگ کے باوجود بھی آپ کے سامنے حاضر ہونے کو پسند کیا اور اس توفیق پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ذمہ کا اور تمامی حضرات کا جو اس معاملے کے ہیں یا دین کی محبت میں قرآن کی کی باتوں کو سننے خاطر نزدیک سے یا دور سے تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ سب لوگوں کی موجودگی کو حاضری کو اپنے اور خوشنودی کے لیے قبول فرمائے اور قیامت کے نمیزان حسنات میں نیکیوں کے پردے میں اللہ تعالیٰ اس کو استعمال اس تبدیلی ابتدائی گفتگو کے بعد اللہ تعالیٰ کی ہم کو ذرا اور آپ تمام ہزار کی شکر گزاری کے بعد جیسا کہ آپ نے صاحب سے سنا کہ میرا علماء میں بیان ہے آج ظلم اس کے قسمیں اس کے نقصانات ظاہر ہے کہ یہ درد ہے بڑا لمبا خطاب نہیں ہے لیکن پھر بھی میرا اندازہ ہے کہ کوئی پینتالیس پچاس منٹ تک کا یہ درد ہوگا اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ظلم کی تمام قسموں سے محفوظ رہنے کی توفیق کر بزرگوں دوستوں ظلم کی تعلیم یہ ہے کہ کسی بھی شے کو اس کے اصل اور صحیح مقام سے ہٹا کر نامناسب مقام پر غلط مقام پر رکھ دیا جائے وصول شہری غیر محل نہیں کسی بھی چیز کو نامناسب جگہ میں رکھ دینا ضرور ہم اس کی اکثر مثال دیا کرتے ہیں کہ کا مقام سر ہے اگر اس کو کوئی میں پہن لے اور جوتے کا مقام پاؤں ہے اس کو کوئی سر پہ رکھ لے تو یہ ظلم ہوگا عبادت اللہ کا حق ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کروایا خاص کر عید سکین کو عوام علب سکین ولی سلی اللہ دو عظیم مخلوق ہے جس کو سفر ہی کہتے بھاری بھرکم مخلوق اور کر انسان جس سے اللہ تعالیٰ نے جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں خلیفہ بنایا ہے کہ ایک ایک کے بعد آتا رہتا ہے ایک ایک کے بعد کی خلافت اور حکمرانی کرتا رہتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم کی بدولت فرشتوں پر اور جن کی تخلیق اللہ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پڑھائی تخلیق صرف اپنی عبادت کے لیے پڑھوایا اب اگر کوئی اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی پرستش کرتا ہے تو اس سے بڑا تعریف کروا پڑتا رسول کرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان سے پہلے کی جتنے امیر کراپ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے تمام نبیوں کو اللہ نے صرف اس لیے بھیجا کہ وہ اللہ کی توحید اور اس کے تقاضوں سے دنیا کو واقف کرائے ہدایت کی طرف بلائے ہدایت کی طرف رہنمائی کریں اللہ کی توحید سے جن کو ہدایت ملنی تھی ملی مل رہی ہے ملتی رہے گی اور جن کے قلب پر اللہ نے مہر لگائی تھی یا لگائی ہے یا لگائے گا وہ ہدایت سے محروم رہے گا اللہ بہتر سمجھتا ہے کہ کون ہدایت کے رائے رہے گا کون ظلم اور نبیوں کو اس لیے بھیجتا رہا تاکہ امت ان کی امت خوف کے لوگ نبی کی بات بلا چن چنچیا تسلیم کریں وبا السلام رسول اس جس کسی رسول کو اللہ نے دنیا میں بھیجا وہ اس لیے تاکہ اس کی پیروی کی جائے اللہ کے سے اللہ کے حکم اللہ نے حکم دیا کہ نبیوں کی پیروی کرو بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ علیہ وسلم کی میں فرمائی ہو رہی ہوں کہ ایک رسول اور بہت خاصا اللہ الرسول پہ علی کلام عہد کا ہے خاص رسول علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آرام کے رسول ہے پوری دنیا کی اس سے جیت کے رسول ہے سن لیجیے پوری دنیا کی اس سے جیت کے رسول ہے ہر نبی اپنی اپنی قوم میں نبی بنا کر بھیجا گیا لیکن آپ کی اس چیز دونوں کے نبی تھے اور تمام عالمی انسانیت کے نبی تھے اس حیثیت سے آپ کی رسالت عام ہے عام ہے پوری دنیا کو اور مت کے لیے وکال نبی کی باقی علاقوں میں خاص وہ بولی تو اللہ کے عام اللہ اپنی آپ کے بہرحال اللہ نے نبیوں کو اس لیے بھیجا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ نے اپنی کر ڈالا کہ جس نے میرے رسول کا کہا مانا اس نے اللہ کا کہا مانا کیونکہ دین میں نبی اپنی طرف سے نہیں بولتے ہی کے معاملے میں نبی اپنی طرف سے بول ہی نہیں سکتا اس کی نہیں جو اللہ سجھاتا ہے جو بلاتا ہے وہی بولتے جو وطیم کرتی ہے اس پر وہی چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں حضرت ہے جس کی تلاوت ہم نماز پہ کرتے حدیث قرآن اور حدیث دونوں اللہ کی وحی ہے بس قرآن وہی مطلوع ہے جس کی تلاوت نماز کی جاتی ہے حدیث وہی مطلوع نہیں ہے تلاوت کرنے کی جانے والی وحی نہیں لیکن ہے وہ بھی والحکمہ اللہ نے آپ پر کتاب اتارا اور حکمت یعنی اتارا اس کا تو رسول اس لیے پالا جاتا ہے یا رسول اس لیے نازل کیا جاتا ہے یا رسول اس لیے قوموں میں بھیجا جاتا رہا کہ لوگ اس کی پیروی کر لیے اللہ کا حکم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو جا کے اپنی اطاعت کرتا تھا میری اطاعت نبی کا حکم ہے نبی کا حق ہے بنا چنو چنا جس کی بات مانی جا رہی جائے وہ نبی ہے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اگر کوئی نبی کی بات کو عالم علماء کی بات کے تابع کرے جب وقت کرنے کی بات کو مانے جب وہ کسی مخصوص طبقے کے مخصوص امام اور اس کے پیر اور کی بات کے مطابق ہو جب مانے مالے نبی کی بات کو ٹکڑا دے چھوڑ دے اور اپنے امام عالم اور پیر و مشید کی بات کو نہ چھوڑے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت بڑا ظلم اپنے آپ میں ہوگا کہ جو واجب الاتباع ہے جس کی اطاعت واجب ہے جس کی اطاعت پر نجات کا دار و مدار ہے اس کی اطاعت نہ کر کے کسی ایسے شخص کی اطاعت کی جائے جس کی اطاعت کے لیے اللہ نے ہم کو پابند نہیں کیا ہے جس کی اطاعت واجب نہیں ہے ہمارے اوپر جس کی اطاعت استحاق کے درجے میں ہے یا جواب کے درجے میں ہے واجب تو صرف اللہ اس کے رسول کی بات کسی بھی عالم کی بات کبھی مانتے جو وہ اللہ رسول کے مطابق ہوتا ہے ہوتی ہے تو ہم اس عالم کی کتاب نہیں کریں بلکہ اللہ رسول کی اطاعت کریں تو اگر کوئی نبی کی اطاعت نہ کر کے کسی مولوی کی اطاعت کرتا ہو یہ ظلم ہوگا ماں باپ کا اپنا ایک مقام ہے اس مقام کے کو اگر آپ سامنے نہ رکھیں ماں باپ کے ساتھ وہ شروع کریں جو آپ عام لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ ماں باپ کے ساتھ ظلم ہوگا بہرحال یہ تو یہ تفصیل بات مثالی مثالیں آپ کے سامنے تبصیل کہ ظلم کہتے کہتے کس کو تو ظلم کسی بھی شے کو اس کے نام مناسب مقام پر رکھ دینا یہ ظلم میں آپ کو بتاتا چلوں اتنا بڑا اپنے آپ میں یہ ہے اتنا بڑا یہ ظلم ہے یہ ظلم اتنا بڑا گناہ ہے اتنی بڑی معصیت ہے اور اتنی بڑی نبوست ہے اور اتنی بڑی خواصت ہے یہ کہ اگر آپ اس کی تنگیری کو سمجھیں تو مختصر یہ سمجھا کہ یہ نیند کو جب سے کاٹنے والی چیز ہے انسان کی نیکیوں کو برباد کرنے والی چیز ہے انسان کو قیامت کے لیے بھکاری بنا دینے والی مفید کو کنگال بنا دینے والی شہ ہے یہی وہ شے ہے جس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب قوموں کو کرتا ہے اور یہ وہ چیز ہے جو لوگوں کے درمیان عداوت اور دشمنی اور و حسد کا باعث کرتا ہے ظلم خراب چیز اللہ رب العالمین پوری کائنات کا سروے بھروا ہے خالق ہے مالک ہے رازق ہے مدبر ہے سارا نظام وہی چلا رہا ہے وہ جو کچھ کرے اس کو حق ہے روا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ہم پوچھے جائیں گے اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اللہ اس کے حکم پر کوئی اعتراض کرنے والا ہے اللہ معاف کرنے والے حکم اس کے حکم پر کوئی تاخیر انتظار نہیں کر سکتا کرتا ڈائر چلوائی پر ڈائر چلوائی پر اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا بہت ہی ضرور آپ سے پوچھو لاہو کوئی پوچھ نہیں سکتا کوئی اس کے حکم پر کوئی کچھ نہیں کھا سکتا انگلی نہیں کھا سکتا وہ جو چاہے کرے لیکن اس کے باوجود بھی رب العالمین اپنے متعلق بڑھواتا ہے بلاج ہوگا کاٹا تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا وبا رب کو کبھی جان نہیں دی جائے گی تیرا رب کسی بندے پر ساری نہیں ہے ان زندہ زندہ وہاں پر چھوٹی چھوٹی کالی تعلیم کی اللہ جس پر ظلم نہیں کرتا اللہ کا معاملہ عدل و انصاف کا ہے یا فضل و انسان کا ہے ظلم تو ہے ہی نہیں حالانکہ وہ جو چاہے کرے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اتنی بڑی اقتدار اور اختیار کا مالک ہوتا نہیں چاہیے کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر رکھا ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہاں ہوتا ہے کہ طاقتور ہو جائے والے ہو جائیں پیسے والے ہو جائیں اقتدار والے ہو جائے تو اپنے ماتحتوں کو اپنے کمزوروں کو اپنے ظلم کا شکار کریں یا ہمیں نکل جائے ظاہر بات ہے کہ جب آپ یہ کڑی کے ظلم کریں گے تو دین آپ کا ہماری برباد ہو جائے گی آپ کی جہاں پر آپ نیکیاں لے کر آئیں گے آپ کی نیکیاں مظلوموں کو دے گی اللہ ظلم اگر تعلیم کرتا ہے تو مظلوم کے دل میں اس کے لیے مظلوم کے دل سے بردواری نکلتی قرآن ہوتی ہے عدالت ہوتی ہے اس اور یاد رکھیے یہ اسلام ہی کی عدالت ہے کہ اسلام عدالت کے میدان میں انصاف کے میدان میں دوست اور دشمن کے درمیان تمیز نہیں کرتا رنگ و نقل کے درمیان تمیز نہیں کرتا تم یہودی رہو کہ تم مسلمان رہو اگر معاملہ اسلامی جوڈیشری سے یعنی آتا ہے تو جو حق ہوگا وہی فیصلہ ہوگا بلا جیسے من تم شران کو ملا اللہ تعالی بے دل ہوا پر وہ بولی تھا بلا جیسے من تم شران کو ملا تو تمہاری مسجد حرام ملا چاہتا تو جن لوگوں نے تم کو مسجد حرام میں جانے سے روک دیا عمرہ کرنے سے اگر وہ مدینے کے راستے سے گزرے تو ایک مسلمان تمہاری جائے گی تو توڑو کسی قوم سے تمہاری دینی عدالت اپنی جگہ ہے لیکن اگر تمہاری عدالت میں اس کا معاملہ آتا ہے تو عدل و انصاف کے ساتھ معاملہ کرو چاہے وہ و انصاف جس کے ساتھ جاتا ہو نہ دوستی کی پرواہ کرو نہ دشمنی کی پرواہ کرو دوستی اور دشمنی سے ہٹ کر اوپر اٹھ کر کا ایویڈینس کے مطابق سماجی کے مطابق فیصلہ اسلام کے رول کے مطابق فیصلہ کسی کے ساتھ بھی کسی حال میں بھی اللہ کی قسم ظلم جائز نہیں ہے کسی غیر مسلم کے ساتھ ظلم جائز ہے ظلم ظلم ہے اور یاد رکھو فرمایا وقت کی دعوت ہے مظلوم کی بچوں سے بچو چاہے مظلوم کوئی بھی ہو مسلمان ہو کہ غیر مسلم وہی نہ ہو نہیں تو وہی نہ ہو وہی اللہ نے کیا مظلوم کی بدعا اور اللہ کی قبولیت کے درمیان کوئی دیوار کوئی پردہ ہے نہیں ہے اللہ تعالیٰ مظلوم کی پر دعاؤں کو ظالموں کے حق میں جلد قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بڑا تصور اللہ یا پھر ظالم ہر چیز نہ سمجھو اے مخاطب سنو سننے والوں سمجھنے والوں سنو اللہ ہر چیز نہ یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے عمل سے غافل ہے اگر ظلم کی سزا نہیں بھی کری ہے اگر دنیا میں تو ایک دن انصاف اور عدل کا آنے والا ہے جہاں دل کا روپ پانی کا پانی جہاں میزان عدل اللہ قائم کرے گا ان لمائیوں کی دس شرطوں کے لیے افسار معاملہ اس دن کے لیے موقع کر لایا جاتا اس کا جس دن آنکھیں پتھرائی ہوئی ہوگی جس دن آنکھیں اٹھی ہوئی ہوں گی دوڑ رہے ہوں گے لوگ بگڑے ہوئے پروانوں کی مالی دیوانوں کے جب نشان کی طرف کھڑپ کی طرف دوڑ رہے ہوں گے اور جس طرح نظر اٹھی ہوگی کس چیز کی گلی بندی ہوگی عذاب الہی کا ایسا جمع ہوگا کہ کسی کی نظر اپنی نیچے نہیں پڑ گی لا افسر سے طرف ان کی نگاہ پڑ گی نہیں نیچے وہاں پہ رتم ہوا اور دل خالی ہوگا لگے گا اٹھ جائے گا نہیں اس قدر خوف نام منظر ہوگا جگہ پتا کا گھبراہٹ اور بے چینی کا اپنا الگ ہوگا اور پھر اس کے بعد مزید اللہ تعالیٰ نے سر ابراہیم کی آیات کے اندر ظلم کے سنگین اپنے پنجاب کو بیان کرنا ہے بہرحال بہت خراب شہر ہے میں نے کہا تھا کہ یہ تین کو جب سے کاٹ دینے والا ظلم کی کلپا نے جو چیزیں بیان کی ہیں لڑائی کی روشنی میں قرآن کی لڑائی کی روشنی ہے اور استعمال کیجیے ہے کہ ظلم کی دو ہے ایک ہے اللہ پر ظلم کرنا اللہ کے ساتھ ظلم کرنا اور ایک ہے بندوں پر ظلم کرنا یا بندوں کے ساتھ ظلم کرنا اللہ پر ظلم کرنے کی دو نوعیت ہے یا تو کس ہے پھر اس کو ایک ہی میں تقسیم کیجیے اگلی بات ہے جو سب سے سہی اور پھیلا کسی ظلم کی جو اللہ کے ساتھ بندے ظلم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کا جو ہم کے خاص بندوں پر ہے ہم عبادت کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اللہ اللہ ہے اللہ کے مارے وہ ذات جو بندگی کے لائق ہے جو اپنی تمام مخلوق پر بندگی کی اکیلی مستحق ذات ہے اس کا نام ہے اللہ وہ معقول ہے ہم سب عابد ہیں عبادت کرنے والے تو اس خالص اور خاص حق و حق کے بندگی کو اگر آپ غیر اللہ کی طرف دیکھتے ہیں اللہ کی بندگی میں غیر کو شامل کر دیتے ہیں چاہے وہ بندگی بڑی ہو کہ چھوٹی ہو قولی ہو کہ پریلی ہو اعتقادی ہو کہ عملی ہو جسمانی ہو کہ مالی ہو کوئی بھی عبادت کی عبادت ہے جس کے کرنے کا اللہ رسول نے حکم فرمایا ہے جس کے کرنے پر ثواب آیا ہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا جاتا ہو وہ عبادت ہے اب اس عبادت میں اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی کو شریک کرتا ہے تو وہ سب سے بڑا ظالم ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسی ظلم کے متعلق فرمایا ہے ان اللہ لا و اللہ تعالیٰ صرف کبھی معاف کرے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت رحمان علیہ والسلام کی زبانی جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی مشہور آئے کا ٹکڑا ہے یا پورے نشیر کا تھا ظلم العظیم ان نشیر کا ظلم العظیم لام ظلم کے اوپر لام تاکیب کے لیے تاکیب کے لیے اور عظیم فقیر کے مدد پر ہے یہ مبالغہ کا سیوا ہے بہت بڑا البتہ بہت بڑا ظلم ہے بلکہ اس سے بڑا کوئی ظلم ہو ہی نہیں سکتا کہ کمزور اور مخلوق کو جو بس دیوار نہیں جانتا جس کو اگر انگلی میں پھیر چمک جائے تو گرے اور مر جائے جو بات کر رہا ہے اور جس کا ہارٹ اٹیک ہو جائے جس کی زبان بند ہو جائے اللہ چاہے تو فلک دھمکے تو اٹھے نہیں اور اٹھے تو گرے نہیں کمزور مخلوق کو تم اللہ قادر نے گزرا کہ برابر کر ہو کیوں بہو سے بڑا کوئی ظلم نہیں شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں تو اللہ پر ظلم کرنا یا اللہ کے ساتھ ظلم کرنے کی سب سے گراؤنی اور سب سے بری شکل جو ہے وہ شرک مان اللہ کے ساتھ شرک اور اس کے بعد جو آتا ہے اللہ کے ساتھ ظلم کرنے میں وہ یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کا یعنی شرک توحید کے علاوہ اور شرک کے علاوہ دوسرے واجبات کا ترک کرنا اور حرام کا موقع انقلاب کرنا مطلب کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے کوئی روزہ نہیں رکھ رہا ہے کوئی مان کی زکات نہیں دے رہا ہے کوئی مستقی ہو کر کے حج نہیں کر رہا ہے انکار نہیں کر رہا ہے سب چیز کا اقرار ہے کہ ہاں، یہ سب اسلام کی چیزیں ہیں لیکن کر نہیں رہا ہے سچ بولنا واجب اور فرض ہے لیکن سچ نہیں ہوتا ہے جھوٹ بولتا ہے رشتہ لینا حرام ہے سودی کاروبار کرنا حرام ہے دیگر چوری کرنا حرام ہے جن دھوکہ دینا حرام ہے سب سمجھتا ہے لیکن اس کے بعد کرتا ہے یعنی واجبات کا ترک کرنا اور حرام چیزوں کا انتخاب کرنا جس کو ہم کہتے ہیں معاشیت گنا یہ سر حقیقت ایسا کر کے ہم لوگ اپنے آپ کو دور کرتے ہیں لیکن چونکہ اللہ کے حکموں کی یہ لاپرواہی ہوئی لیے یہ بھی ہے کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا تھا کہ ہم اس کے حکموں کی وجہ وہی کریں توحید اور توحید کے تقاضوں کو پورا کرے تو اگر توحید میں پٹا لگا دیا تو یہ شیر کے اکبر ہوا ظلم حتیب ہوا اس سے نیچے کا ظلم یہ ہوا کہ شیر کے علاوہ دوسرے گناہوں کا گنا ہم مجرم تو نہیں ہے شیر کا کام تو نہیں کر رہے لیکن توحید کے تقاضے بھی پورا نہیں کر رہے اللہ کے لیے بندگی بھی نہیں کر رہے گناہوں سے بھی نہیں بچ رہے تو یہ ظلم معاملہ کی ایک شکل ہوئی لیکن یہ جو شکل ہے گناہ کی شرک کے علاوہ گناہ کی اس میں اور پہلی کسی میں فرق یہ ہوا کہ شرک کو اللہ اگر کوئی آدمی شرک کرتا ہوا مر جائے تو اللہ کو کبھی نہیں مانے گا یہ ہم نہیں کہتے خود ابو راشی اللہ ہے کبھی اللہ نہیں بخشے گا اس کو جو شرک کرے گا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم یوں شک اللہ فقط حرم الله عليه الجنة وما وحنا وما للظالمين من انصار جو شرک کرے گا جہنم ہوگا اللہ تعالیٰ نے مشکل کے لیے اپنی جنت کو حرام کر وہ کبھی بخشا نہ جائے گا اگر وہ مشکل کر کے بڑا لاکھوں کلمہ پڑتا رہے لاکھ نماز پڑتا رہے روزہ رکھے کے حاجی کا رہے کر کے زندگی ہے غیر اللہ سے مدد مانگ رہا ہے غیر اللہ کے اوپر و نیاز چلا رہا ہے اپنی حاجتیں اور مشکلیں غیر اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہے ایسی مشکلات جس کے دور کرنے پر جن کے دور کرنے پر اللہ کے علاوہ کوئی قادر نہیں ہے وہ غیر اللہ سے کہہ رہا ہے شد کر رہا ہے اگر نوز نوزائید اسی عقیدے پر اس کا خاتمہ ہوا تو اس کا دائر چھٹانا دیکھنا ہے اس کے درمیان اور کسی اور مشکل کے درمیان کے دوسرے مذہب کے ماننے والے ہیں جو غیر اللہ کی پرس کرتے ہیں ان کے درمیان برابر کوئی فرق نہیں اور باقی چیز کے علاوہ جو گناہ ہے جس کو ظلم کہا کہ واجبات کا ادا نہ کرنا گناہوں کا انتخاب کرنا یہ ظلم کی وہ قسم ہے جو اللہ کی مرضی اور مشیت ہے اللہ چاہے تو کسی بندے سے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا چاہتے یا جلوم ہی چلے جائے اور اگر اللہ چاہے اس کا عدل چاہے تو مجرم کو اسے جرم کی سزا دے اور سزا بھگتنے کے بعد اس مجرم کو جہنم سے نکال کر پھر نہر حیات کے اندر زندگی کی حیات کے اندر ہوتا تنگ کر کر کے اس کو ایک دم فریش نکالے اور پھر جنم میں لا تو یہ جو چیز ہے گناہ یہ لاقابل معافی نہیں ہے اللہ کی مشیت میں ہے اس کی مرضی پر موقوف ہے جس بندے سے چاہے معاف کر دے اور جس کو چاہے پکڑے اگر کسی کو معاف کر دیتا ہے تو یہ اس کا فضل ہوگا اور اگر کسی کو پکڑتا ہے تو یہ اس کا عدل ہوگا کہ تو مجھے بھی کے آیا ہے نا کسی جنگ اپنے جن کی ذرا بہت اور اگر کسی کو معاف کرتا ہے یہ اس کا مزر لاہور معاملہ عدل اور فضل کے درمیان ہے ظلم نہیں ہے مجرم کو جرم کی سزا دینا عدل ہے اور اگر مجرم کو معاف کر دیا جائے آپ ہی سے کہیں اگر کسی نے ایک تماچا آپ کو مارا عدل یہ ہے کہ آپ ایک تماچا مانیے اور فضل اور احسان یہ ہے کہ آپ اس کو معاف کر دیجیے کیا کیا میں اسے بدلا نہیں دیتا اللہ چاہے تو معاف کر دے چاہے تو سر پکڑے پکڑتا ہے تو مجرم کو اسے جلد کی سزا دیتا ہے معاف کر دیتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے ہم سب گناہ گار اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہم سے سے مدد چاہتے ہیں اور تیسرا ظلم یا جس کو دوسرا ظلم کہیے یا تو ظلم ہوا اللہ کے ساتھ کسی کو بڑھے ہوئی شرک اور شرک کے علاوہ گناہ فرق سمجھ میں آ گیا کہ شرک والے کی کمی نہیں ہے شرک کے علاوہ جو دوسرا برا کرتا ہے یا واجب کو ترک کرتا ہے اس کا معاملہ اللہ کی مرضی پر اور اللہ کی مشیت پر بہبوق ہے وہ حضر کر لے یا عدل کر لے اور ظلم کی دوسری قسم ہے جو ہم بندوں کے درمیان ایک دوسرے پر جو حقوق ہے ہمارے ان حقوق کو ہم ادا نہ کریں ہم تلفی کریں ماں باپ کے حق کی حق تلفی کرے یا ایک دوسرے کے حقوق کی حق تلفی کرے باپ اپنی اولاد کی حق تلفی کرے اولاد اپنے باپ کی حق تلفی کرے استاد اپنے شاگرد کی حق تلفی کرے شاگرد اپنے استاد کی حق تلفی کرے معاشرے کے ہر آدمی کا کسی نہ کسی پر کوئی نہ کوئی اعتبار سے حق ہے کچھ نہیں ہے تو ہمارے اوپر ہمارے قسم کا حق ہے اگر ہم اس حق کو پامال کرتے ہیں تو یہ دے ایک آنے کا حق ہے جسم کا تمہارے حق ہے تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے تمہاری آپ کا تم پر حق ہے رات رات پر حفاظت کرنا سنت کے خلاف ہے زندگی پر ہمیشہ روزہ رکھنا کبھی اتار نہ کرنا اپنے جسم کے اوپر ظلم ہے رات رات پر عبادت کرنا ابھی بیوی کے بستر پر نہ جانا اس کی حق جس کی ضرورت کی تکمیل نہ کرنا یہ سارا زندگی پر ظلم ہے کیا اسلام حقوق اور عدل جب تک حقوق کی ادارے اپنے انصاف کے ساتھ نہیں ہوگا جب تک حقوق کی ادائیگی اپنے انصاف کے ساتھ نہیں ہوگی جب یعنی افراد اور تفریح سے بچ کر نہیں ہوگی اب کہتے ہیں میامی جات کو اختیار کرنے کو درمیانی جات اس وقت دنیا میں امن اور شانتی نہیں ہوگی حقدار کو حق دینا یہ بندوں کے ساتھ ہو بندوں کا بندوں پر جو حق ہے ان کی ادائیگی کرنا اپنے انصاف کے ساتھ یہ بہت ضروری ہے اور اگر اس حق میں کہیں کمی ہوتی ہے ہم سے تو یہ بندے پر ظلم ہے اور اس ظلم کا معاملہ یہ ہے کہ یہ ظلم کو اللہ کبھی نہیں چھوڑے گا صرف کو اللہ کبھی معاف نہ کرے گا بندوں پر کیے جانے والے ظلم کو اللہ کبھی نہیں چھوڑے گا اور ان دونوں کے درمیان جو اس معاملہ ہے گناہ کرنے کا شرک کے علاوہ کوئی گناہ کیا ہے اور بندے پر ظلم بھی نہیں ہے نہ اس کا تعلق شرک سے ہے نہ بندے پر ظلم سے ہمارے ذات سے ماتا ہے ہمارے رب کے درمیان کا حق ہے اور اس کی ادائیگی ہم نہیں کر رہے ہیں یاد رکھیے شرک کے علاوہ گنا ہے اور بندے کا معاملہ بھی نہیں اس گنا کا تعلق ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان ہے تو اس ظلم کا معاملہ یہ تو اللہ کی مرضی میں چاہے تو معاف کرے چاہے تو اس کی سزا تو اب کلیئر یہ ہوا کہ ظلم کی سب سے بڑی اور گھیرونی شکل جو ہوئی وہ شرک ہے جب اس پر آدمی مرتا ہے کبھی بخش نہیں ہوتی اس کے علاوہ دوسرے گنا ہیں وہ اللہ کی مرضی میں چاہے تو معاف کرے چاہے تو سنا اور بندوں کا جو بندوں پر ظلم ہے اس کو اللہ کبھی نہ چھوڑے گا بدلا چکا نہیں چھوڑے گا تو اس اعتبار سے یہ معاملہ بھی کتنا سنگین ہو گیا بتائیے کبھی نہ چھوڑے گا بدلا کے چھوڑے گا نہیں تو دنیا میں آپ اپنا معاملہ اس سے صاف کر لیجیے بھائی معاف کر لیجیے میں نے تم کو گالی دی تھی جب وہ سر مارا تھا تمہاری آبر ریزی کی تھی تمہارا مال ہڑپ لیا تھا تمہاری جائیداد میں نے کاٹ لی دے لو بھائی دے دو معاف کر دو ایسا تو بھی معاف فرما اور جس بندے کا حق اس کو حق دے کر کے معافی مانگو اس سے بھی اور رب العالمین سے بھی اور اس کا حق لیے ہو اس کو حق دے دو گالی دی ہو تو گالی دے دو بھائی گالی دے دو معاف کر دو مارا ہے تو مان لو جب معاف کر دو گیا یہ دنیا میں آج حق کر دو ورنہ اگر مر گئے آنکھ بند ہو گئی منہ مرمت کر گئی تو یاد رکھو قیامت کریم کیونکہ بچے تو ہوں گے نہیں نیڈیا لے کر کے جب آؤ گے تو نیڈیا کاٹ کیا اللہ تعالیٰ جاری ہوگی ان مظلوموں کو دے دے گا جن پر دنیا میں نے ظلم کیا ہوگا اس اعتبار سے ظلم کی یہ کسی بھی کتنی سنگین ہے آپ اس کا اندازہ کیجیے حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے آخرت کا برا سے برا تو سوچا یہ ہے کہ آدمی بندوں پر ادوان ظلم اور سیاح کرے یہ آخرت کا برا کوشا ہے جو ہم لے کر جائیں گے اور حسن بصری کا اللہ علیہ کا قول ہے کہ بندہ ایسے ستر گناہوں سے کے ساتھ اللہ سے ملاقات کرے جو بندے کے درمیان اور رب کے درمیان ہو ایسے ستر گناہوں کے ساتھ ملنا اللہ سے زیادہ آسان ہے اس ایک گناہ کو لے کر ملنے سے جو بندے اور بندے کے درمیان کیا کہتے ہیں سبھی نسم سیما بین کا بین اوانو علی کا من انتر کا بین بات ایسے ستر گناہوں کے ساتھ اللہ سے ملا جو بندے اور ادب کے درمیان کا ہے وہ بندے کے لیے زیادہ آسان ہے ایک گنا کے مقابلے میں جو بندے اور بندے کے درمیان ہوتا ہے یعنی بندہ بندے کو ظلم کرتا ہے میرے بھائی مسلمان کی پہچان بتائی گئی ہے مسلم مسلم مسلم ہی وجہ ہی پکا مسلمان وہ ہے پکا کہاں پہ آیا علی اسلام کے المسلم وہ علی اسلام جو ہے نا وہ پکا مانے جیسے الحمدللہ تمام تعلیم تمام تعلیم ایک دم مکمل تعلیم پکی تعلیم اللہ کے لیے المسلم پکا مسلمان کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں مسلمان کا اس لیے ذکر ہوا کہ مسلمان کا حق مسلمان پر زیادہ ہے اس لیے ہوا تقریباً علماء کہتے ہیں تقریباً یہ بات کہی گئی کہ مسلمان ہے تو مسلمان کا مسلمان پر زیادہ حق ہے لیکن اس کا ایک تھوڑی مطلب ہے کہ مسلمان کے لیے غیر مسلم پر اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے ظلم کرنا جائز ہے ظلم تو ظلم ہے یہ بندوں میں نے اپنے اوپر ظلم کر حرام کا رکھا کرتا ہے یار یہ بات ہی مسلم شریف کی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ یہ بندو اللہ فرماتا ہے کہ یہ بندو میں نے اپنے لفظ پر ظلم کو حرام کر رکھا ہے فلا تظالم تم لوگ ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو کسی پر بھی ظلم کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ بری بات کو بری بات کو لان تان کرنے کو شکایت کرنے کو پسند نہیں کرتا ہے اعلانیہ طور پر لیکن ہاں ظالم کے خلاف اگر آواز اٹھائی جائے ظالم کو برا بھلا کہا جائے ظالم کی تصادمی کے سامنے شکایت کی جائے تو یہ جائز ہے لا يحب اللہ لال من القول کل منظوری جس پر ظلم کیا گیا ہو کر سکتا ہے کہ لوگوں سنو فلاں پڑوسی میرا ساڑی ہے میرا بھائی ساڑی ہے اس کو گالیاں دیتا ہے پڑوسی ہو کر کے بھی اس کو ستاتا ہے کر سکتا اللہ تو پکا مسلمان کو اس سے زمانہ ہاتھ سے دوسرے مسلمان بن رہا ہے غیر مسلموں کو بھی تکلیف دینا جائز نہیں ہے البتہ مسلمانوں کا مسلمانوں کو زیادہ ہے اس لیے مسلم آیا ہے اور اس طریقے سے فرمایا المسلم کو مسلم لا یسلم ہو اور مسلمان مسلمان کا بھائی اور آج حال یہ ہے کہ بھائی بھائی کا دشمن اپنا سگا بھائی اپنے سگے بھائی کا دشمن بات نہیں ہے تو بھائیوں میں دونوں کی بیویوں میں بات نہیں ہے جی، عدالت ہے اکثر بھائیوں کے اندر یہ موقع ہے یہاں کہا جا رہا تمام مسلمان بھائی بھائی بن کے رہو اور جب بھائی بھائی ایک دوسرے کی قدر مارنے کے پیچھے پڑا ہوا ہو تو کیسے ہم بھائی گے کی عداوت ہے آپ کس بھائی بھائی کی ایسا کہتے ہیں اللہ کیسا معاملہ الٹا ہے ہم لوگوں نے اور مسلمان مسلمان کا بھائی ہے وہ اس پر ظلم نہیں کرتا مسلمان بھی مسلمان پر ظلم کر رہے ہو بتا دینے گا وہ اور اس کو ہلاکت کے قریب نہیں کرے گا ہلاکت میں ڈال نہیں دیتا اس صحیح نہ دیتا ہے جان بوجھ کر کے اس سے اچھی راحت آ گیا اس پر چل کر کے میں ملے گا ہاں؟ موقع کی تلاش میں کہ کہاں یہ گرے کہاں یہ دلیل ہو اس کو ہلاکت سے بربادی سے ظلم میں پڑھتے تھے گنا میں پڑھتے تھے بچاؤ اس کا تعاون کرو اس کی نسبت سے حفاظت کرو اس کے معافی بنے رہو اور فرمایا کہ جب تک بندہ بندے کی مدد کرتا ہے اللہ اور اللہ اس کی مدد کرتا ہے آپ اگر کسی کے کام کے لیے دو گھنٹے کے لیے نکلے ہیں اللہ آپ کے کام میں اللہ آپ کے کام اور اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے پیسے میں پریشان ہے ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے بات پیسہ ہے تو ایمرجنسی ایمرجنسی گاڑی گاڑی مل رہی ہے کو ایڈمٹ کیا ماشاء اللہ آپ نے ممکن حد تک جو آپ کے بس محنت کی تکلیف کو آپ نے دنیا کی تکلیفوں میں ضرور کیا اور رج اللہ کا مدد بدل بڑا گیا اللہ قیامت کی تکلیفوں میں تکلیف ایٹ کو آپ نے ڈھانپ دیا کسی مسلمان کو کسی نازیبہ حرکت کرتے ہوئے آپ نے پایا لیکن پہلے سے جانتے نہیں تھے کہ وہ ایسی حرکت کرتا ہے بتائیے آدمی اچھا ہے مولوی ہے آدمی اچھا ہے لیکن انسان یہ نیچہ اچھا ترنے بیٹھا دیا کوئی غلطی کی جو اس کے شاعر میں شان نہیں ہے اور آپ نے دیکھا تو آپ اس کو ڈھانپ دیجیے پردہ دیجیے اس کو پھیلائیے مت کام مت کیجیے اس کا کھنچوڑا مت کیجیے لوگ تو ہمیں پڑے رہتے ہیں کہ کس کا کون سا ایپ ہم کو معلوم ہو جائے جنگل کی آپ کے طریقہ سے اس کو پھیلا دیتے معاملے کی تحقیق بھی نہیں کرتے اور بات کو جب کے ہے کہ معاملہ ہیں ارے دیکھو اگر اپنی آنکھ سے تو بھی کو پردہ دے دو چونکہ آدمی ٹھیک آدمی ہے انسان ہے بشر ہے لتاؤ کا پتلا ہے غلطی کا پتلا ہے بھوک چھوٹ ہو گئی ہوگی معصوم نہیں ہے وہ گناہوں سے پردہ دے دو لیکن پردہ دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تنہائی میں جا کر سن نصیحت نہ کرو اور رات سے چلنا چاہیے دس بجے رات میں جب سب چلے گئے بات کرتے ہیں یا پھر آپ کو کل ہم نے آپ کو دس بجے گیارہ بجے آپ کو کس مقام پر کس حال میں دیکھا تھا آپ کی نظر مجھ سے ٹکرائی رہی تھی آپ بہت شرمندہ ہو گئے یاد ہے ارے یہ آپ کو سیب نہیں دیکھا آپ دینے دی مسجد کے ماں اور سب سے گیا دوسروں کی رائبری کرتے آپ یہ کام کرتے کتنا اس کے دل پر آپ کی نصیحت کا اثر علماء نے کہا ہے کہ تنہائی میں کسی کی کمزوری کو بتانا یہ نصیحت ہے اور اسی کمزوری کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا یہ نصیحت ہے وضیحت اس کی تدریج اور تدریج ہے خیر خالی کو تنہائی میں فرکتی کر کے بتاؤ اس کی کمزوری کو بتاؤ چراسی کے سامنے بلی صاحب ایسی غلطی مت کرنا جو رات تم نے کیا تھا آپ نے تو اس کو ضرور کر دیا اب آگے آپ نے جہاں بھی سال نہیں کیا کیا ارے چھوڑو چھوڑو لیکن چھوڑو کیا ہے زیادہ زور لگایا جاتا ہے یہ بات اکیلے ایک دفعہ معاف کر دو دو دفعہ معاف کر دو لیکن تیسری مرتبہ اس کا کمیونٹی بیٹھا ہو اور نہیں بھائی کو ساتھ کرو یا نہیں امامت کے لائق نہیں خطابت کے لائق پڑی پن کی رافڑی کرنے کے لائق نہیں کیونکہ اگر ایسا نہیں کرتے رہے ہر دفعہ غلطیوں پر پردہ دیتے رہے دیتے رہے تو اس کا مطلب یہ کہ تم گنا کرنے پر اس کو جمی اور بہادر بنا رہے نہیں پردہ دینے کا یہ مطلب ہے آپ بہرحال تو کسی بھی صورت سے مسلمان مسلمان پر ظلم نہیں کرنا ظلم کی بہت ساری شکلیں ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ شروع ہوئی آدھے گھنٹے سے زیادہ کا ماحول گزر چکا ہے ظلم کی بہت ساری شکلیں ہیں جو ہم لوگ معاشرے میں ایک دوسرے پر کرتے ہیں وہ چیزیں آپ کے سامنے لاتے ہیں پریکٹیکل اس میں سب سے بڑی شکل کیا ہوتی ہے جو بندہ بندے پر ظلم کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سے یا کسی بھی مسلمان سے لاہک کسی مسلمان کا یا کسی انسان کا لاہک قتل ہو جائے یا ہم کسی کو نام قتل کر دیں ہو جائے نہیں نام قتل کر دیں جھگڑا ہوا کسی بات میں اگر آپ کو غصے میں میں تیز تیز آئے اور گھر سے چیز لے کر کے آئے اور اس کی قدر پہ سر سب مار کیا یا گولی سے اس کو بنایا جائے گی جگہ نے آگے بڑھا دیا آپ نے سوچا ایک مسلمان کی کہ خون کی حرمت اللہ کے لگی کعبہ کی حرمت سے بڑھ کر شہر مکہ کی حرمت سے بڑھ کر ایک مسلمان کے نامک خون کی حرمت اللہ کے لگی کعبہ کی حرمت سے بڑھ کر ان دماغم اموار تم حرام علیکم کا حرمت یوم محاذہ فی برد محاذہ تھی شہر محاذہ جیسے مکہ شہر حرمت والا جیسے دلہیچہ مہینہ حرمت والا جی جیسے آج کا یہ تین مہیتا حکومت والا ہے دس دسویں دن جی کا بھی حرمت والا کئی کئی حرمتیں جمع ہیں اس طریقے سے لوگوں تمہاری جان تمہارے خون اور تمہارے اموال تو ایک دوسرے کے بہار بلکہ مکہ شریف کی عظمت اور چاول شریف کی عظمت سے بڑھ کر ایک مسلمان کے خون کی ادمتیں اللہ کی

اللہ غفورا رحيما اللہ کہ وہ لوگ اللہ کے بعد الرحمان ہیں خاص بندے ہیں اللہ کے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں چاہتا ٹھہراتے کیونکہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا کسی کو یہ فطرت کا خون کرنا ہے یہ حق و انصاف کا خون کرنا ہے یہ ظلم عظیم ہے اور اس کے بعد کسی نفس محرمہ ایسی جان جس کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام کیا ہے مسلمان کی جان ایسے شخص کی جان جو غیر مسلم ہو لیکن اسلامی حکومت میں ٹیکس دے کے رہتا ہو جس کے ساتھ اسلامی حکومت نے جنگ بندی کا معاہدہ کر رکھا ہے جو پروانہ لے کر ویزا لے کر اجازت لے کر آپ کے ملک میں رہتا ہے کسی آدمی کا قتل کرنا جائز نہیں ہے بلکہ عام حالات میں جب حالات نہ ہوں مسلمانوں کے غیر مسلموں کے تو کسی غیر مسلم کا قتل کرنا بھی ایک پوری انسانیت کا قتل کرنا فساد ان فرق سے جبھی آگے کسی کا خون کرتے ہو زمین میں فساد پھیلانے کے لیے اور گردی کرتے ہو گیری کرتے ہو تو سمجھو کہ تم پوری انسانیت کے قاتل ہو اور اگر کسی ایک کے فضول کی جان بچا لیتے ہو تو انسانیت پر احسان کیا تم انسانیت کو بچا لیا یہ ہے اسلام جو نہ خون بہانے کو کسی حال میں روا نہیں رکھتا دہشت گردی کسی کاروائی کے خلاف کسی حال میں جائز قرار نہیں دیتا جو لوگ ایسا کرتے ہیں اور ان کو مسلمان کہتے ہیں یقیناً وہ مسلمان نہیں ہے اسلام پر کوئی وہ گمراہ کے پاس کا خواہی ہے اسلام سے نکلے ہوئے لوگ جو اسلام کے نام پر سوکھا دیتے اگر وہ مسلمان ہیں تو ورنہ مسلمان کی ایسی پر کرتے ٹریڈ ہیں اور ان کو میڈیا پیش کرتا ہے حکومت پیش کرتی ہے کہ یہ مسلمان کا چہرہ ہے یہ مسلمان لوگ ہیں تو وہ جانے ان کا رب جانے اس جھوٹ کا یہ ضرور کر کیا ان تعالیٰ نظر دے گا لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو سنو کوئی مسلمان نہیں ہے جو نہ کسی کا سن بانٹتا ہو بچے بچے کو پر ظلم کرتا ہو اور پر ظلم کرتا ہو بھلے بازار میں جا کر کے کہیں کو کلاس کر دیتا ہو جی وہ انسان ہم کو تو پہلے نہیں ہے انسان نہیں اچھے جائے کہ وہ مسلمان اللہ اس میں اور خریدنے میں کیا پڑھا تو یہ ہے تقریب بتائیے اس طرف صرف ہے اور دوسری طرف زنا ہے بڑا یہ ضرور زنا نہیں کرتے زنا کیا ہے غیرت کا قتل ہے عزت کا قتل ہے زنا کاروں کو سمجھنا چاہیے کہ دوسرے کی بیٹی بیٹی کے ساتھ بہن کے ساتھ زنا کاری کر تھے تم نے تو مزے لیے ہیں شیطان کو خوش کیا ہے لیکن اس کی عزت و آبرو کو کیسا کر لگا ہے کسی کی بیوی کے ساتھ ناجائز تعلق رکھ کر کہتے تم نے اس کے بستر کو گندا کر دیا اور وہ تمہارے ناجائز بچے کی ماں ہو کر اپنے مٹ کے سن اس بچے کو ناجائز بچے کو مٹ کے سن بنتی ہے کہ تمہارا بچہ کتنے بڑے دوسرا ہے یہی اگر تم کوئی تمہارے ساتھ اگر کرے تو کیسا لگے یہی گنا تمہارے ساتھ کیا جائے تو کیسا لگے غیرت کا انسانیت کا قتل ہے عزت و آبرو کا قتل ہے تو دیکھیے شرک جو دین اور فضرت کا قتل ہے اور زنا جو غیرت کا قتل ہے جس کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے جان کا قتل کرنا سب قتل ہی ہے جن کرنا بھی دین اور فطرت کا قتل ہے کاری کر کے بچہ پیدا نہ ہونے دینا گا ایموشن کروا دینا جی انسان کا قتل ہے درد کا قتل ہے عزت و آبرو کا قتل ہے جی اور بیچ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس جان کو قتل نہ کرتے نہیں کرتے ہیں جس کو اللہ نے قتل کرنا جو ایسا کرے گا یلو کا اظام آپ گنا پائے گا ویا پنس کی یلو کا الزام ہے سے عذاب بہت بڑا چلاتی ہے ویا منفی ہی مہانا ایسا مشرق ایسا زانی ایسا قاتل جہنم میں ہمیشہ رہے گا لیکن جیسا کہ اگر مشرق نہیں ہے شرک نہیں کیا ہے ہاں دن کار ہے قاتل ہے تو اہل ایسے جماعت کا آتی رہی ہے کہ ہوتا ہے نہیں چاہتا نہیں ہوگا اللہ چاہے تو سزا دے چاہے تو معاف بہرحال اور جیسا ابو جہنم خالد ولعنه وہ له عذاب نہیں جو کسی مسلمان کو جان کے کر خالد مدد اس کا اس کا بدلہ اس کا ٹھکانا جہنم بڑی ہے شریف ہے رہی ہے لیکن گناہ کی سنگینی کو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ اس دائری کی کر رہی سنگینی کو بتانے کی ضرورت ہوتی ہے برا وقت سے زمین بہت لمبی کی سب تک کے لیے نہیں لگے گا بہت ہی بغاؤ ہو رہے اللہ کا ختم اس کے ہے اللہ کی لاگت ہے اس کے اوپر اور اللہ نے اس کے بعد بڑا بہت بڑا وقت کتنا کتنا معاملہ سنگین اور ایسی مریض کسی معاملے میں نہیں حدیث ہے بخاری شریف کی حدیث یاد آئی حدیث ہے کہ نہیں جزار المسلم وہ بھی کچھ تھا کہ مندو نہیں نہیں ماں الگ دور حرامل انسان اپنے دین میں خوشحا میں خوشحادگی بھی ہوتا ہے دین پر عمل کرنا اس کے لیے بہت آسان ہوتا ہے کب تک جب تک کہ وہ ناجائز خون کسی کا حرام خون نہ مانگتے جب انسان کسی کا ناجائز قتل کر دیتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کا دل تنگ کر دیا جاتا ہے اس کے لیے یہ بھی کرنا بہت ٹف ہو جاتا ہے لیکن جب تک آدمی قاتل نہیں ہوتا انسان کا قتل کرنا کوئی معمولی بات ہے آپ بہت بڑا گولی کیسی کیسے چلتی ہے جو پیتا اور قاتل ہوتا ہے نا وہ بھی مارنے سے پہلے مہینوں ہفتوں پرانی کرتا ہے کیسے مارے گی کیسے نکلے گی پکڑے رہتا ہے اور مارتا ہے تو تھک کھاتا ہے جی سوچتا ہے کہ گولی جائے گی تو اس کا ایئرپورٹ اور دیکھ سکتا ہے معمولی بات نہیں ہے یہ فضا کے خلاف بات ہے اور ایک مسلمان مسلمان جو ایک دوسرے کی جان مال کا موافی کرتی ہوں اس کو کم جا رہا ہے جو سزا اللہ تعالیٰ نے کے لیے بنائی ہے یا بتائی ہے کہ تنگ ہو جاتا ہے قاتل کا دل اور اس کے لیے دین پر عمل کرنا لیکن کرنا بہت مشکل ہے اللہ کرے ہم کے ساتھ یہ واردات ہو کہ کوئی شیطان کے ضرور غصے کے نتیجے میں کوئی کسی کا دے اور ظلم کی دوسری قسم کیا ہوتی ہے لوگوں کے مال پر ناجائز قبضہ کرنا اموال کو ہاتھ لینا چوری کرنا سینا چوری کرنا بندو سینے پر ڈال دیا کاغذ اور کل بس گیا کہتے چھینا چھپی کرنا اچھتا پڑی کرنا بازار میں مرا رہا اور لے کر کے بیگ چین لے کر کے جی اور اسی طریقے سے رشوت لینا بڑے بڑے آفسوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں بڑے بڑے افسر اللہ سے نہیں کرتے و انصاف کے ساتھ معاملہ نہیں کرتے رشوت لیتے یہ وہ قلعہ ہے یہ وہ قلعہ ہے جو کسی بھی ملک کی دیوار کو اندر سے کوکھرا کرنے کے نکالتی دنیا کی ہی آواز کا بن جائے اگر رشت کا بازار بند نہیں کیا گیا سن لینا میرا اللہ اور کے رسول سے جم کرنا کسی حال میں دینا ہے اگر کسی کو سن دینا ہے قرض لو قرض نہیں دیتا شہر کو بیچ دو لیکن سن پر پڑتا شکل بڑا تک کو لمبا کو بھائی لوگوں ملواؤ کے لیے اللہ کر دوسرے کا مال سے کرے کروں بچوں میں ہے یہ لے گئے کتنی زبردستی اللہ کو پڑتا ہے حاکموں کے پاس لے گئے مقدمہ اور جھوٹے سچے گواہ رکھ کر کے معاملے کو اپنے حق میں کر لیا رشوت دے کر کے جج سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیا اللہ کی ہمیشہ کرواتے ہیں میں کہتا حق ہوں حق رہی اسے بھی بے یقینی نہیں اسے جلدی کروایا جائے اگر کسی مسلمان نے جھوٹی قسم کے ذریعے کسی مسلمان کا حق ہڑپ لیا کاٹ لیا

مدعی ہی گواہ میں مانگتا ہوں وہ گواہ پیش کرتا ہے بظاہر گواہ ٹھیک ٹھاک ہے سفا ہے بھروسے مند ہے میں اس کی گواہی پر یا گواہ نہیں ہے اس بیچارے کے پاس ذمہ ہے دعوی لیکن گواہ نہیں ہے تو ہم مدارے کو کہیں گے تو قسم کھا اور وہ اگر قسم کھا لے گا تو ہم حق اسی کو دے دیں گے ٹھیک ہے لیکن وہ جان رہا ہے کہ چونکہ اس کے پاس گواہ نہیں ہے اس کا فائدہ اٹھا کے جو کہ قسم کھا لیتے ہیں اور مال خراب کر لیتے اللہ کی نبی نے فرمایا کہ جو میرے فیصلے کو حرام شے کو حلال کرنے کے لیے بہانا بنائے کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہو گیا ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس حق نہیں ہے تو اس مقصد فرماتے بنی لما ستے اور نہ میں اس کے لیے جہنم کے ٹکڑے کا فیصلہ لہٰذا قاضی کے فیصلے کو جج کے فیصلے کو کبھی بھی اپنے ناجائز کے لیے ناجائز دعوے کے لیے دلیل جواب نہ بناؤ کہ ہم نے ڈگری حاصل کر لی ہے تم بہتر جانتے ہو میں یہ کہنا یہاں چاہتا ہوں کہ اللہ اپنے نبی کو غیر کی باتوں پر مبتلا کرتا تھا وہ مبتلا کر دیتا کہ اس معاملے میں نبی حق پر ہے بڑا نہ ہے بڑا جھوٹی کا رکھا ہے بڑا نے جو گواہی پیش کی ہے وہ جھوٹی گواہی ہے اللہ تعالیٰ کوئی بھی معاملہ مسئلہ بدلا نہیں تھا لیکن آخر آنے والے حکومت کے لیے اور آنے والے ججوں کے لیے رول دینا تھا قانون کیا بنے گا نبی کا غیر جانتے اللہ کے حکم سے اللہ نے بتا دیتا کہ بڑا ابھی آپ سچا کو فیصلہ کرتے تھے لیکن آپ کے بعد جو جج آتا اس کے اوپر کون کی وہی لہر چلتے ہیں اس لیے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہم سے کہلوائی کہ دیکھو بھائی میرا فیصلہ بھی تمہارے حق میں ناجائز کو جائز نہیں کرتا ہے گویا کہ کسی جج کا کوئی فیصلہ حرام کو حلال نہیں کر سکتا زبردستی ہے زبردستی ہے ایک لڑکی پر قبضہ کر لیا بالغ لڑکی ہے تو دوسرے دوا تیار کر لیے داری چوکی والے کو لے جا کے کر دیا فلاں تاریخ کو اس بالغ لڑکی نے اپنی مرضی سے مجھ سے شادی کی یہ دیکھیے دو صاحب کہتا ہوں نکاح کے پر ہے کہ مجھے لڑکی انکار کر رہی ہے اور جن لوگوں کے یہاں بڑی ضرورت بھی نہیں ہے اجازت کی تو ولی کا بھی مسئلہ نہیں کھڑا ہوگا تو اب بعض علماء نے بتوا دیا موقع مقام ہوا اس جھوٹے دعوے دار کی کے دعوے دار کو جائز ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ جا کر کے مجھے بات اسی طریقے سے قبل فرمایا کہ کچھ لوگ قسم کھاتے ہیں مجھ کو ایک سامان کی قیمت دی گئی قسم اللہ کے لیے گراہک آیا تھا اس نے دو سو روپیہ دیا میں نے دو دیا نہیں آپ کو ڈیڑھ سو میں دیں اس نے قسم کھا رہے دو سو روپئے میں دو سو روپیہ دیا اس نے بھیجا نہیں اسے اس کا مطلب نہیں اس آپ اچھا سوا دو سو روپیہ لے لیجیے اچھا ٹھیک ہے حالانکہ کوئی نہیں آیا دو سو روپیہ دینے والا لیکن اس نے جھوٹی قسم بس کھانا اصل کے بعد اللہ بچوں کے اوپر سے چڑھ دیتا ہوں اور وہ جھوٹی قدم کر کے اپنی تجارت کو فروغ دے رہا ہے ایمان نہیں سمجھتا کہ جھوٹی قدم کھیلا کھا کر کے اگر تو اپنی تجارت کو فروغ دے بھی دے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے کاروبار کی بڑھ کر وہاں تک ظلم کی بہت سی چیزیں مال کے سلسلے کسی کی زمین ہڑپ دینا کسی کے حضرت اور نشانات کو مٹا دینا شہر میں ایک والی زمین کی قیمت ہوتی ہے لیکن نیچے کھود کر کے جو نشان گڑا ہوا ہے اس کو آگے پیچھے کر دیا ہے

وہ نہیں چاہتا اللہ کو مانتا انہیں جو لوگ کا مال رکھتے ہیں وہ بالکل دوست اسی طریقہ سے ظلم کی اور کیا قسمیں ہوتی ہیں معاشرے کے اندر آپ کا ہم نے دیا ہوا ہے اور ادائیگی پر ہم قاطر بھی ہیں ماشاء اللہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے کہ زمین خرید رہے مکان کا مکان خرید رہے گاڑیوں پر گاڑیاں چینج کر رہے ہیں بدل رہے خرید ہیں جی خوب فرانی کے ساتھ کیے رہے ہیں جب جاتے ہیں پردہ مانگنے کے لیے تو کہتا ہے ابھی ادائیگی کی صورت ہے ابھی ابھی صبر صبر کرو کرو ارے تو صبر کرے وہی کار بدل نہیں ویسا اگر تمہارا پل حال دست ہے تو مہلت دو اس کو مہلت دو جب تک اس کو آسانی نہ ہو جائے لیکن سارا اپنا کام بڑے مدد سے کرا صرف قرض ادا کرنے کے لیے صرف آسانی ہے چاہتا ہے اتنا دوڑا اتنا دوڑا کہ یہ تھک ہار کر کے بیٹھ جائے اب اس کو قرضہ دینا نہ پڑے اللہ تمہارے مال کو غلط کر دینا جو کسی سے قرض لیتا ہے اور نیت ہے اس کی ادائیگی کی اور کوشش کرتا ہے ادائیگی کی اللہ تعالیٰ کو ادا کر دیتا ہے اس کی طرف سے ایسے حالات پیدا کرتا اور اگر مر گیا اب اگر چور بھی نہیں ادا کیا تو کل ان شاء اللہ قیامت رضی اللہ اس کو اپنے بند سے عطا کر دے گا قرضدار کو اس بندے کو جس کی نیت دینے کی تھی ان شاء اللہ اس کی نیکی نہیں کر دے گا لیکن جس نے قرض لیا اور اس کو برباد کرنا چاہتا ہے طرف کرنا چاہتا ہے حرف حرف کرنا چاہتا ہے اصل اللہ اللہ تعالیٰ اس برباد کرتا ہے اور حقیقت مطلب ظلم اگر مالدار آدمی ہو کر کسی کسی کے قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرتا ہے تو وہ ظالم ہے ظالم مسل مطلب غنی ہے ظلم مالدار کا ٹال مٹول کرنا قرضے کی ادائیگی میں ظلم ہے ظلم ہے اور وہ اس کی عزت کو اس کی سزا کو جائز کرتا ہے اگر بس میں ہو گردے میں رسی ڈالو بندہ ڈالو اور پکڑ کے لے جاؤ اگر میں بند کر لو تو ہمارے بچے کو سن جو سب کا زمین ہے وہاں پر چھوڑے گی ہاں اللہ تو قرضوں کی ادائیگی میں ڈال مٹر مطلب مت کیجیے لیجیے اور جیسے ہی ادائیگی کی طاقت ہو فوراً کر رہا ورنہ طاقت کی جگہ تو ضرور ہوگا اسی طریقہ سے مزدوروں سے مزدوری کراتے ہیں ہمارا مولویا سے کام لیتے ہیں نمبروں سے کام لیتے ہیں ٹائموں سے کام لیتے ہیں وقت پورا ہو گیا پیسہ مارا اچھا دو روز کے بعد اچھا چار روز کے بعد اس مہینے کا اس مہینے اس میں اور وہ پریشان ہے وہ پریشان اگر کہہ کے ہاں ٹھیک ہے دو مہینے کا ایک ہی مطلب دے دیجیے گا ٹھیک اچھی بات وہ پریشان ہے آپ دے نہیں ہے کیا صاحب کی حدیث آپ نے نہیں سنی آپ لڑکی اجرا ہو قبل ہے یہ پہاڑ کو مزدور کی مزدور اس کا پسینہ کچھ ہونے سے پہلے جی اور وہ آدمی جو مزدور سے مزدوری کرا لے نوکر سے نوکری کروا لے اور اس کو پیسہ نہ دے اللہ تعالیٰ نے بنوایا کہ اللہ کہتا ہے کہ میں اس کی طرف سے خسم ہوں گا ہوں گا اللہ کو ہی ہوگا اس اسی طریقے سے بزرگ اور دوستوں ہم نے ایک دوسرے والد کا حق اور آپ کے آپ جانتے ہیں بندوں میں سب سے بڑا حق ماں باپ کا لیکن ہم ماں باپ کے ساتھ نہ لاڑوا سلوک کریں زیادتی کریں ظلم کریں ان سے غلطی کے ساتھ بولے گرم آپ کو سلوک کو دیکھ لیں ڈانٹتے ڈرتے یہاں یعنی کہ گالی تک دینے والے دیکھتے اللہ کو کتنا بڑا دل ہے ماں باپ کی طرف سے ماں باپ کی بڑا اولاد تھا اور اولاد کے اوپر ماں باپ کا ظلم کیا ہے کہ اپنے بچوں کے درمیان نہ ناانصافی کرتا دیکھو تو سب کو مسکرا کے دیکھو ایک بچے کو مسکرا کے دیکھتا ہے دوسرے کو جب دیکھتا ہے تو بول رہا کہ آنکھوں سے دیکھتا ہے ایک بچہ اس کو بوسا دیتا ہے کلیجے سے نکلتا ہے دوسرے کو دور پڑتا ہے اس کے دل میں نکلتا ہوگی نفرت ہوگی اپنے باپ کے انصاف کرو ہدیا قربان آؤ تو سب کے لیے لے آؤ ایک بیٹے کے لیے کھلونا لا کے دیا دوسرے کے لیے دی ایک کو سوٹ لا کے دیا دوسرے کو نہیں دیا ایک کو زمین جائیداد کا کچھ حصہ دے دیا ایک بلڈنگ لے دیا دوسرے کو نہیں دیا مشہور حدیث ہے نعمان کی بشیر رضی اللہ عنہ کی کہ حضرت بشیر نے اپنی بیوی کے پہلے پر اپنے بیٹے نعمان کے غلام دیا اور بیوی نے کہا کیا گوا رکھ لیجیے تو جب آپ گئے تو آپ نے پوچھا کہ سب بیٹے کو دیے ہو تمہارے پاس اور بھی بیٹے ہیں اولاد ہے بیٹا بیٹی کہاں ہوتے کئی بیویاں سب سے اولاد ہے تو سب کو دیے گا نہیں صرف کسی کو دیا اور اس کی ماں کے کہنے پر دیا ہے اور اس نے آپ کو گوا رکھنے لیے دیا ہے آپ نے کہا کہ کو اور کوئی نہیں ملا ہماری تعبیر میں اور کوئی نہیں ملا یہ گنا کے کام پر ظلم اور کے کام پر گواہ بنانے کے لیے ہمیں ملے یہ ہماری تعلیم ہے آپ نے کہا چھت والا میں ظلم پر دوا نہیں ہوتا یہ ظلم ہے ظلم پر نہیں ہوتا اور بازواس نے کہا کہ جیسے کسی اور کو یعنی کسی اور بھی ایمان کو دے دے مطلب کہ ہاں جا کے کسی اور کو بنا لے دوبارہ کام کرنا جائز ہے ارے کوئی کہہ جاتا کسی اور اور کوئی دھوپ دیکھ لے تو کوئی اسی کام کے لیے نہیں ملا کیا اس کا کیا مت مطلب ہوتا ہے اجازت ہوگی کہ دوسرے کو گواڑا سکتے ہو یہ غصے کا اشار ہے جب تم کام کے تم کیا نہیں چاہتے کہ تمہارے سب بچے تمہاری خدمت کریں کہاں تمہیں چاہتا ہوں کہ سب بچے میرے ساتھ دیکھیے اور اچھائی کا برتاؤ کریں تو آپ نے تم نے کیوں برتاؤ کیا تم کے ساتھ بڑا بڑا بچوں کو پڑھاؤ لکھاؤ ادب طویل ان کو سکھاؤ یہ آپ کا باقی بھائی آئی اور لیکن آپ لوگ وہ ادب وہ آدمی کو نارا نہیں مانا والا اپنے بھی بچوں کو جہاز کے تھا سے ان کو تعلیم دو تربیت دو بچے آرام سے آرام تک آرام تک کرو اور لین دین کے اندر برابری کا موقع اسی طریقے سے میاں بیوی کے وہ پوکھ ہیں دونوں کا ہم بڑا پڑے اور اگر ہم نے اپنی سلو لگتی ہے لیکن نہ ان معلوم تمہاری بیویوں کا بھی تم پر حق نہیں اپنا جیسا تمہارا ہے ہاں ایک درجہ اللہ نے تمہارا تمہاری بیویوں کے اوپر بھاری کرتا ہے تو گھر کے گاجیے نگڑا ہو تو بیوی کو چاہیے کہ مرد کے ساتھ کیا چیز نہ کرے اس کا حق نہیں ادا کرنا بستر پر بلاتا ہے میرا اس کے نہیں آتی بلاتا ہے بھاگتی ہے اندر بازار میں پھرنے سے منع کرتا ہے جاتی ہے جگہ نیچا کرتی کہتا ہے پردہ کر دیتا جاؤ کبھی پردہ نہیں کرتی زبردستی اگر کرتا ہے تو پردہ لے کے جاتی ہے پردہ کر کے باہر جا کر کے بچے کو اپنے بیگ میں ڈال دیتی ہے وقت پہ نہیں آتی جب کرتی ہے اور سر سپاٹا کرتی رہتی ہے بٹر کرتی ہے چاہیے گھر کے بی ہے بیٹا موجود ہے چڑھ کر رہا ہے بیگم صاحب کو تشریف لا رہی ہے لا رہی ہے لا رہی ہے کہیں کہہ رہی ہے کہیں اور آپ کو گھر آنا چاہیے اپنی ڈیوٹی سے مالی ہو کر کے تو آپ دوستوں یاروں کی مجلس میں نہ جانے کہاں مانسی کر رہے ہیں آپ ضروری کام سے میٹنگ سے بیٹھا ہوا ہوں اور آپ آ رہے ہیں بارہ بجے اور اگر دیکھتے جگتے آپ کی انتظام کرتی آپ لڑکی سو گئی سے شور اور ہنگامہ کرتے داخل ہوگی تمہارا انتظام کیے بغیر تم سب کی تمہاری ہمت کیسے جی کے مردوں کی طرف سے ظلم اور جاتی نہیں ہے جب تم گھر محل رکھتے ہو محل وقت پیدا نہیں کرتے جس محل کے ذریعے تمہاری بیوی تمہارے لیے حیران ہوتی ایک سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں ان کے ساتھ ادا نہیں کرتے یہ زیادتی نہیں ہے کہ آپ کیا بتا رہے ہیں استاد ہے اپنے بچوں کو صحیح تعلیم نہیں دیتا پورا درد نہیں دیتا اس کی صحیح تربیت نہیں کرتا غلط کام پر بھی اس کی پر نہیں کرتا بڑا جانا چاہیے غلط بھی کرتا ہے بے نمازی کے ساتھ چلے گا لڑکوں کے درمیان دینے بڑا فرق کرتا ہے یہ ہم سے کڑی ہے کو زیادہ نمبر یہ تو ہے اس کو کم نمبر ضرور نہیں ہے اس کا جی۔ اور شاید اپنے استاد کا احترام نہ کرے بڑھ چڑھ کے بولے کہ آپ جتنے بڑے شاگرد ہو جائیں اللہ آپ کو اور بڑھائے لیکن یاد رکھیے الفت اور جس نے آپ کو علم دیا جو آپ کا معلم ہے وہ قابل احترام ہے اس کے ذریعے آپ آگے بڑھے اللہ کے بڑھے اور اگر آپ اپنے عالم کی عزت نہیں کریں گے اپنے استاد کی عزت نہیں کریں گے صاحب علم و فضل کی عزت نہ کریں گے سن لیجیے قسم اللہ کی میں قسم ہوں جانا میری قسم کر چکے اللہ سے نظر رکھتے ہوئے کہتا ہوں کہ کبھی تم صاحب علم تو ہو جاؤ گے لیکن صاحب فضل نہیں کرو گے دنیا تمہاری عزت نہیں کرے گی کیونکہ تم نے اپنے بڑوں کی اپنے استادوں کی عزت نہیں کی تھوڑا سا علم کیا آ گیا تھوڑا سا عہدہ کیا مل گیا تھوڑے سے پیسے کیا ہو گئے ضرور ہو گیا میں کیا کم رہی ہوں اگر پڑھایا انہوں نے تو تنخواہ دیتے تھے بڑھاتی تھے مدرسے کے نوکر تھے کیا انہوں نے کم کیا ہمارے اوپر ماں باپ نے پیدا صرف کر دیا پھر اپنے آگے بڑا کر دیا لیکن ادب اور تمیز اور اسلام اور چیز کی تعلیم تو اسی مولوی نے جو تمہارا روحانی باپ ہے میرے بھائی کے بزرگوں دوستوں سوال کی مدد کرو جہاں بیٹھے قیمت کر رہے ہیں چوری چپاتی کر رہے ہیں علما کی توہین کر رہے ہیں عام مسلمان عام مسلمان کی چوری چپاتی کر رہا ہے جب میں کو فرمایا تم پالے کا نشان ہے زبان پکڑ کے امی پاک نے فرمایا کہ اس کو روکے کیا تعلق اللہ کیا ہے آئی تعلق محسن اللہ کے طلب کیا اپنی بولی پر ہم پکڑے جائیں کہ کہا معاذ تمہاری ماں تجھ کو کھوئے سکے کلام ہے ایسے تمہاری ماں مر جائے مراد ایسے ہی کرنے کا ہے لیکن بدعا مقصود نہیں ہے ارے لوگ اسی کی وجہ سے یہ زبان کے برے استعمال کی وجہ سے تو ہی کیا اپنے اپنے ناک کے بل منہ کے بل کر جانا مسجد کیے جائیں گے چھوڑی چپاتی شکوا شکایت بڑی آئی کا معاملات کے اندر ناپتور میں کمی ہونی رہی گڈی مار رہے ہیں پیور میں دوسری چیز ملا کر کے اس کو انکیور کر دیا یہ کیا دھوکہ نہیں ہے اب ہو رہی چلتی ہے بازار سے گزر رہے ہیں ایک آدمی گندہ بیچ رہا ہے گیلا گلا نیچے ڈالا ہوا سوکھا گلا اوپر ڈالا ہوا ہے ہاتھ ڈالا جب اندر تو گینا گلا نہیں لگا یہ نیچے کیوں کہا پانی سے بھیگ گیا تھا کہا پانی سے بھیگ گیا تھا اس کو اوپر رکھا تھا تاکہ دھوپ اور ہوا سے سوجائے اس کو نیچے رکھتے اور اوپر سے صبح لگا رکھتے ہو مطلب چلا ہمارے زمین نہ دھو کے بعد ہے وہ میرا متی نہیں ہے ناپ طور پہ کمی کرتے ہو لین دین میں کمی کرتے ہو جعلی نوٹوں کا کاروبار کرتے ہو کسی نے تم کو ٹھگ دیا تو تم دوسرے کو ٹھگ رہے ہو ارے دیکھا جعلی نوٹ ہے کسی طرح نہیں اچھا نہیں بات تو بھائی بیٹھو اب تم بھی چکر میں کسی کو کیسے چلا رہا ہے کیسے ریمانڈ دیتے جی یہ کو مال کرتا ہے سب سے بھی طور پہ کمی کرنے والے خریدی کرنے والوں کے لیے جہنم ہے جہنم دوسروں سے پورا پورا حق لیتے ہو لیکن جب اپنے حق دینے کی باری آتی تو کٹوتی کرتے میرے بھائی اور بزرگوں اور دوستوں اسی طریقہ سے اور بھی بڑی ساری سنتے ہیں ضرور کی اور اب آدمی کے ساتھ ہٹے تو وہ جانور جن کو ہم پالتے ہیں بکریاں پالتے ہیں کچھ گھروں میں بلیاں پالی جاتی ہیں اگر ان کے ساتھ بھی ظلم کیا جائے کہ ان کو کھانا نہ دیا جائے اور یا اس کو چھوڑا نہ جائے کہ وہ کہیں جا کر کے پیٹ بھر لے اور باندھ کے بجلی کو رکھ دیا اور وہ سوٹ ٹکا کر کے مر گئی اونچے ان کے تو جہنم میں جانے کے لیے آپ کی ہوتا ہے آپ نے سنا ہوگا اس سے بہت تھوڑا کی گزرتی ایک عورت بلی کے سبب جہنم میں چلے گی اور دیکھا کہ بلی اس کو نچوڑ رہی ہے جاننے نے کہا کہ یہی وہ عورت ہے جس نے بلی کو پڑھ رہا تھا باندھ کر رکھا تھا رنگ چلاتی تھی نہ اس کا بندر ٹھیلا کرتی تھی کہ باہر جا کر کیڑے پکوڑے کھا لے جی اور یہ سوکھ کر بڑھ گئی بھوک پیاستے کی شدت سے لہٰذا اس کو آسان سیکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں گئے ہیں سدائے حاجت کے لیے ایک اونٹ روتا ہوا ہے آپ کے پاس اللہ ہو آپ نے اس کے سر پر منہ پر ہاتھ پھیرا جت ہو گیا وہ آپ نے کہا کون اس اونٹ کا مالک ایک ساری نوجوان کسی کنارے سے بات ہوں کہا کہ یہ تقیلہ حفیظ حالیہ باہر ڈوکے بے زبان جانوروں کے حق کی ادائیگی کے معاملے میں اللہ سے ڈرو یہ تمہارے ظلم کی شکایت کرتا ہے مجھ سے کر رہا تھا مجھ سے کہ تم اس سے کام لیتے ہو اس کی طاقت سے زیادہ کام لیتے ہو لیکن اسے کھلاتے نہیں پلاتے نہیں لیکن بیمار پڑتا ہے جس کا دوائی علاج کی کھاتے یہ وہ چیز ہے جو پالتو جانوروں کے ساتھ ظلم کو حرام کرتا ہے کیسے انسانوں کے ساتھ ظلم کو جائز رکھے گا ارے وہ جو لوگ جو کتوں سے بلیوں سے پیار کرتے ہیں اور انسانوں کا درے خون بہاتے ہیں وہ مسلمانوں کے اوپر دہشت گردی کا الگزام لگائے اور نہ خون پر بہانے کا الزام لگائے سمجھنا چاہیے کہ یہ لوگ جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں وہ اسلام کے باقی لوگ ہیں جو پالتو جانوروں پر کی حفاظت کا ذمہ دیتا ہو اب پالتو جانور کو مار ڈالنے کے نتیجے میں غیر پالتو جانور ہے لیکن مضر نہیں ہے کسی کو تکلیف نہیں دے رہا ہے کتا ہے کٹاہا نہیں ہے کسی پر حملہ نہیں کرتا ہے پیاز سے جام بلند ہے مٹی چوس رہا ہے زبان باہر نکال رہا ہے اور ایک بدکار عورت ہے جو اس کو پانی پلا دیتی ہے تو وہ جنت میں چلی جا رہی ہے یعنی ایک آدمی ہے جس کو پانی پلاتے تھے جنت میں جا رہا ہے حالانکہ وہ پالتو نہیں ہے کسی کے یہاں کتا پالتو بھی ہوتا ہے لیکن ایسے کتا تھا وہ اس کا پالتو کتا نہیں تھا اور وہ جنت میں جاتا ہے جو اسلام اس طرح کی تعلیم دیتا ہو وہ انسانوں کے ساتھ ناراوا ضرور کرنے کو اور ضرور کرنے کو کیسے جاتا ہے میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اللہ اور انصاف کے دین کو جس دین پر تم نے پیدا کیا ہے جس دین کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اس دین پر ہم سب کو سماعت کرنی عطا فرما اور ظلم کی تمام قسموں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں روکے اور اس کے بعد رہنے کی ترقی ہوا ایک اور ظلم ہم کو چلتے چلتے یاد آ گئے ایک بات آگے منٹ کے اور کہنا چاہتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے جو تو خود گمراہ ہیں اور دوسرے کو بھی حق کے راستے سے روکتے ہیں سمجھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گمراہ تو نہیں لیکن پھر بھی حق کے راستے سے دوسرے کو روکتے ہیں میں بتاؤں بہت سے لوگ ہیں مسلمانوں میں بہت سے فرقے ہیں پرانے فرقے کا جلسہ ہو رہا ہے بن جاؤ اس کی بات مت سنو اس مولوی کی مت سنو اس مولوی کی مت سنو حتیٰ کے بڑے دکھ کے ساتھ کہہ نہیں دیجیے ایک مذہب کے لوگ ہیں ایک ہی مذہب کے لوگ ہیں لیکن اگر ہمارے یہاں کسی وجہ سے اختلاف ہے کی جنگ ہے کی جنگ ہے مادے اور کی جنگ ہے لیکن اور کے اعتبار سے آپ کی قرآن حدیث کے لائی ہم بھی قرآن حدیث کے اپنے اختلافات اپنی جگہ رکھو جو اس کو سطح پر لاتے ہو اگر نہیں آ سکتے واضح بیان میں قرآن حدیث کے جانتے ہو کہ متکلی بیان کرنے والا اہل حدیث ہے یہ گروپ بھی جانتا ہے کہ اسے بیان کرنے والا اہل حدیث ہے تم اگر نہیں جانتے ہو تو جانے والے کو کیوں روکتے ہیں کہ وہ اس گروپ کا جلتا ہے وہ اس گروپ کا جلتا ہے گروپ بازی ہونے کے لیے ہے کی گروپ بازی نہیں ہے چاہے ہم عہدے کے لیے سب چموں میں بڑھ جائیں یہ ہماری کمزوری کی بات ہوگی ورنہ ہمارے مسلک ہمارے عقیدے ہمارے منت ایک ہے تو حق کے راستے میں جانا چاہیے سپورٹ کرنا چاہیے اگر نہیں کرتے ہو تم نہیں جاتے تو نہ جاؤ تم لیکن جانے والے کو کنوینس مت جانا ارے وہ گروپ کا ہے ارے کون گروپ ہے تم سب کا ایک گروپ ہو رہی ہو تمہارا عقیدہ ایک ہے تمہارا ہے گا یہ کیا بات ہے ایک ہو مسلم بھارت کی بات مانی کے نیل کے ساحل سے لے کر تا وہاں کے کام بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں کیا زمانے میں بننے کی یہی بات ہے ایک مطلب کے ہو کر کے خلاف ملا ملوں کا جماعت کے ذمہ داروں کا اخلاق لوگوں کے ساتھ لیکن عوام کو اللہ کے بعد سے مس مت بنانا جہاں دین کی بات ہو رہی ہے سب جاؤ بس بیان کرنے والا صحیح ہونا یہ صحیح المن ہے کی بات سنو سارے بھی ہمارے سب کا احترام کرو اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ سب کو اپنے نفس کی غلامی سے اپنے ہوائی نفس کی پیروی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچنے کی سوبی قدم کروں اور حق کا حق کا بنائے حق حق ہم کو ہماری جان سے اور ہماری ہر چیز سے دنیا کی ہر چیز سے پیارا ہو جائے اللہ ہمارے دن حق کا حق اور دوسرا کے بعد لا ہمیں حق دیلا اور حق کا پیروکار بنا وہ آڑے باتیں نہ مردوں اور باطل کو باطل دکھلا اور باطل سے اجتناب کرنے کی طور پر فرما ان کا بتا رسول مجید اور صلی اللہ وسلم مبارک اللہ عبد اور رسول کبیر محمد وعلا علیہ وسلم نہیں وہ آخر الحمد للہ رب العالمین جاتھ ہے